ایک وظیفہ اب تین ضروری باتیں اور ایک وظیفہ عرض خدمت ہے پہلی بات یہ ہے کہ آپ میں سے جو باقاعدہ قاری نہیں ہیں وہ آج ہی آیت الکرسی کسی عالم یا قاری کو سنا کر الفاظ کی تصحیح کرا لیں قرآن مجید کا حق لازم ہے کہ ہم اسے درست تجوید کے ساتھ پڑھیں قرآن مجید غلط پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے اس لیے بہت فکر کریں اور اپنی آیت الکرسی اور باقی تلاوت درست کر لیں اس بارے میں ہرگز نہ شرمائیں بلکہ یہ ذہن بنائیں کہ مسلمان ہو کر غلط قرآن پڑھنا بڑی بے شرمی والا کام ہے دوسری بات یہ ہے کہ آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھ لیں اور سمجھ لیں اور اس میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس پر اپنے یقین کو مضبوط کریں تیسری بات یہ ہے کہ پختہ عزم اور وعدہ کریں کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھیں گے فجر اور مغرب کے بعد تین بار گھر سے نکلتے وقت اور گھر میں داخل ہوتے وقت اور رات کو سوتے وقت ایک ایک بار یہ آیت الکرسی کا ضروری نصاب ہے باقی مزید جس کو جتنی توفیق ملے ان تین باتوں کے بعد وظیفہ حاضر خدمت ہے جس مسلمان کو رز کی تنگی ہو اسباب بند ہو چکے ہوں قرضے جکڑ چکے ہوں اور کوئی ذریعہ وسیلہ نہ بنتا ہو وہ دو رکعت نماز ادا کر کے باوضو ایک سو ستر بار آیت الکرسی پڑھے اور اس کے بعد تین ہزار بعد یا کافی یا غنی یا فتح یا رزاق پڑھے اور آخر میں دعا کرے اول آخر سات سات بار درود شریف یہ عمل اگر آدھی رات کے بعد یا تہجد کے وقت ہو تو بہت زیادہ مؤثر ہے ورنہ کسی بھی وقت کر لیں انشاءاللہ اللہ ایک بار کرنے سے ہی خیر کے آثار ظاہر ہو جائیں گے بس یقین رکھیں اور تھوڑا سا صبر اور انتظار کریں یا اللہ ہر مومن مسلمان مرد و عورت کو رزق حلال وافر وسعت والا عطا فرما اور ہم سب کو آیت الکرسی کی خاص برکات عطا فرما